بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے میرا موضوع ہے خدمت دین کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری اس بات کا مجھے پوری طرح احساس ہے کہ ہم انتہائی بدترین غلامی کے ماحول میں بیٹھے ہیں اگر کوئی ہماری ضرورت کی ہمارے دین کی کوئی فکر کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس پر عمل کرنے سے ہم عاجز ہو جاتے ہیں عمل کرنے سے عاجز کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ ماحول نظام اسلامی نہیں ہے انتہائی کفر کا بدترین غلامی کا ماحول ہے تو آزادانہ زندگی جو اسلام بتا رہا ہے وہ اگر ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی تو ہم چل نہیں سکتے یہ احساس ہے مجھے لیکن چلو جتنا کچھ حاصل کرنا ممکن ہو اس کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے سب کو چھوڑا نہیں جاتا پنجابی کی مثال مشہور ہے جاندے چور دا لنگوٹا سی شے لاش کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے زندگی نے اس آسمان و زمین کے چکی کے ماں بہن جتنا عرصہ ہمیں پابند رکھا ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا نا خدمت دین کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری ظاہر بات ہے پختہ کار راسخ مضبوط عالم ہی دین کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے دین کی ذمہ داری کا بوجھ صحیح اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے ناپختگی خام کاری علم پن طبیعت اور مزاج میں علمی عملی کمزوری یہ بہت غلط نتائج دیتی ہے ایسے بندے پر عالم کا اطلاق نہیں ہوتا اس کو عالم نہیں کہہ سکتے عالم وہی ہے جو پختہ راسخ یہ پختگی دو چیزوں علم بھی پختہ ہو عمل بھی پختہ ہو علم علم ناقص اور خام نہ ہوا نیم اللہ خطرہ امام عمل ناقص ہوا عمل صحیح نہ ہوا فاسق اسلام کا نقصان دین کا نقصان لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال دے گا اللہ پاک نے عالم ہونے کے لیے قرآن مسجد میں مسلمانوں کو یہ ارشاد دیا لیتفقہو فی الدین اللہ اکبر و کبیر فرمایا سارے جہاد پہ نہ بھاگ پڑو سارے جہاد پہ نہ چلے جاؤ کچھ لوگ تو ایسے ہوں تم میں سے جو دین میں فقیر بن جائیں دین میں تفقو حاصل کریں دین کو پختہ طریقے کے ساتھ سمجھیں ولگڑ میں جب دوسرے لوگ ان کی قوم کے جو ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں جب وہ ان کے پاس آئیں تو یہ دین کے فقی لوگ فقہار لوگ ان کو ڈرائیں بل جن ضرو قو محمد اب بات سمجھ آ یہ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے اس وقت جب سب صحابہ کا ارادہ شریف ہو گیا جہاد پر جانے کا فضائل سنے جہاد کی شان سنی دل میں تمنا اٹھی سب جہاد پہ جائیں اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا کچھ لوگ تو چھوڑ کر جاؤ جو تمہارا دین سمجھے رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو تمہارے یہاں کے فقہا اساتذہ مشائق بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہیں یہ دن سمجھے جب وہ مجاہدین واپس آئیں تو یہ جو دن سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو ڈرائیں وہ جہاد سے مجاہد صحابہ پھر مجاہدین وہ جہاد سے واپس آ رہے ہیں الجنت تحت کہاں کا ضلع تلواروں کی چھاؤں تلے جنت ہے وہ جنت سے واپس ہو رہے ہیں اور پھر حکم ہو رہا ہے تم جو علماء بیٹھے ہو ان آنے والوں کو ڈراؤ اس سے خود آپ سمجھیں کہ علماء کی ذمہ داری ڈرانا ہے انذار ہے اور کن کو ڈرانا ہے جو صالحین لوگ ہیں بروں کے لیے بخشش اور جنت کے پھاٹک کھول دینا یہ عالم کا کام نہیں وہ عالم ہی نہیں وہ جو مجاہدین ہیں عاشقین ہیں رسول پاک کے عاشق ہیں صحابہ کون تھے حضور کے عاشق نہیں تھے وہ کتے کا بچہ ہوگا جو سمجھے میں آشک تھے اس شاہ خان کی جماعت مجاہدین کی جماعت سرفروشان اسلام کی جماعت جب وہ واپس آ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ جو آگے دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈرائیں بھائی یہ حکم ہے یہ حکم ہے نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا یہ سارا سناؤ بھل جی قوم یہ اپنی اس قوم کو ڈرائیں جو چلی گئی تھی جب واپس آ رہے ہیں تو یہ ڈرائیں تاکہ یہ پرہیز کریں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان جب تک قرآن کی تعلیمات علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے علماء کامل اور راسخ اور پختہ لوگ تھے پختہ کار تھے تو لوگ ہدایت پر تھے ان کو عشق کا بھی پتا تھا ان کو جنت کا بھی پتا تھا ان کو رسول پاک کے بیانات اور فضائل اور مناقب اور کے علم تھے سب کچھ تھا وہ جانتے تھے خوب جانتے تھے اللہ کی رحمت کتنا ہے خوب جانتے تھے حضور رحمت اللہ نے لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہیں جو دوسرے کاروباری زندگی میں مصروف ہیں اور ایک وہ ہیں جو علم کی خدمت میں مصروف ہیں تو اب جو علم کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود تو فقی بن کر بیٹھے پہلے خود پختہ بنے دین میں تفقو حاصل کرے بدھو نہ بن کر بیٹھے پا نہ پڑی تو وقت چڑھی پا نہ پڑی تو چڑی خود اپنا حال پتلا ہے اندھی کاری چار کتابیں آتی ہیں عالم بندر بیٹھ گئے شرم کر تجھے کیا معلوم ہے کیا ہوتا ہے عالم کیا ہوتا ہے کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں خیال نہ لانے کہ میں عالم ہوں کہو بس اللہ پاک سے یا میاں ہم مانگتے ہیں جتنا کچھ تھوڑا سا جانا اتنا آگے کو بتا دینا باقی علم بھی ہمارا کام نہیں ہے ہاں اتنا ہے جو علماء سے سنا ہے وہ آگے سنا تو تفقو پہلے حاصل کرو پھر الزام یہ ذمہ داری ہے یہ قرآن نے بتائی ہے یہ قرآن تھا صحابہ کی طرف چلتے ہیں اس مسئلے پر روایات سناتا ہوں صرف دو کتابوں سے سبحان اللہ ایک روایت کو سنن کمرا بحقی سے اپنا ایک روایت کو پچیس تباری سے اور باقی روایات جو ہے وہ سنن کمرا بحقی سے تفسیر تبرے کی روایت جو ہے نا جو صحیح صنعت کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کا قول شریف ہے ان کے متعلق سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کنیفن مولا علم کنیفن مولا علم کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسلم مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قد شریف صرف اتنا تھا جیسے بیٹھا ہوا بندہ اللہ بیٹھا ہوا بندہ جتنا بنتا ہے اتنا ان کا مکمل خرچ بھی تو حضرت عمر نے فرمایا چھوٹا سا برتن ہے علم کا ہوا کمال علم میں ایک کمال کوفے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انتخاب کیا تھا سبحان اللہ اور کوفے کے لوگوں کو آپ نے لکھا تھا تو میں دین سکھانے کے لیے علم سکھانے کے لیے میں عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ دے رہا ہوں آپ فرمایا کرتے تھے کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کس وقت اتری کہاں اتری اور کیوں اتری اللہ اللہ کیا کیا بات بات فرمایا اس کے باوجود بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شخص قرآن کا علم میری نسبت زیادہ رکھتا ہے میں وہاں پر چل کر جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہاری فقہ حنفی کا بڑا ماخذ اور مصدر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو گنوایا جاتا ہے تمہاری فقہ کا کتابوں تاریخ سمجھ آئی وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں كان الرجل منا تعلم عشر آلاف لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن فرمایا ہم صحابہ کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا وہاں اس وقت کے جو مشائق کیونکہ حضور کے حضور نے مشاعر ساتھ سب نے مقرر فرمائے ہوئے تھے تو ان سے جب دس آیاتیں ہم پڑھتے تھے دس دس آیاتیں پڑھنے کے بعد آگے گیارہویں آیت کو ہاتھ میں لگاتے جب تک کہ ان کے مکمل معنی مطلب نہ سمجھ لیتے پوری تفسیر نہ سمجھ لیتے اور اس ان دسایاتوں پر مکمل عمل نہ کر لیتے ایک اور روایت ہے اس کے صنعت کے اندر اگر سے مولانا کلام ہے لیکن شواہد اور مطابعات کے اندر قبول ہو جائے گی اس میں یہ آتا ہے آخر میں فاتح القرآن والعمل اور اللہ اکبر اور بعض روایات میں آتا ہے فتح الم نل جميعا کہ ہم نے علم اور عمل دونوں جمع کیا یہ پختہ عالم ہونا چاہیے تفق و فدین جس کو کہتے ہیں نا اس کی بات کر اللہ علماء کی جو پہلی ذمہ داری ہے کہ تم خود پختہ ہو جاؤ اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں بریلی لا فقہ الا بالتفقہ ولا تفقہ اللہ بھی توفیق فرمایا فقہ تفقوں کے بغیر نہیں اور تفقو اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بھی آخر یہ تسبی چیز ہے تفقو تسبی نہ ہوتا تو یہ تفقہ ہوں یہ تفقہو یہ بوجھ کو ڈالا جاتا تفقو کا بوجھ جو بندے پہ ڈالا گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیری کوشش سے تیری ساز سے اللہ تعالیٰ کی توفیق آ جائے گی مل جائے گا تفقو مل جائے گا تو یہ تفقہو ہو فکری علم اور عمل دو چیز یہ علماء کی ذمہ داری ہے پہلے اپنے لیے دوسروں کے لیے یہ ہے کہ پھر ان کا ڈرانا ہے دیکھو خدا خدا بند قدس جل جلا رہو جو قرآن مجید میں علماء پر بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے اور پر فرق کر رہا ہے تمہاری ذمہ داری تفقو کی دین کے بعد انذار ہے وہ ایسی بد بختی ہے وہ لوگ الٹا کہتے ہیں یہ چشتی تو ڈراتے بس یہ تو ڈراتے ہیں دوسرے تو ہوئے ہوئے خوش اور بڑوے کا بچہ یہ خدا ڈراتا ہے وہ شیطان کے بچے ہیں جنہوں نے ڈرانا چھوڑ دیا یہ رحمان کے بندے ہیں جنہوں نے ڈرانے کا فریضہ ادا کیا اللہ فرماتا ہے بل روح کو ہو چاہے کوئی آشے کے ساتھ کو جیسا کرو وہ فرماتے ہیں تم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا جگہ جگہ رسول پاک کے ساتھ رہے اور خلافت کا دور تم نے دے اور تمہاری خلافت اتنا کامیاب خلافت نہیں فرماتے ہیں بات سنو دھوکے میں وہی پڑے گا جس کو تم دھوکے میں ڈالو گے میں تو اگر برابر چھوٹ جاؤں قیامت کرو تو بڑی بات یہ آخری وقت جس وقت دنیا سے جا رہے تھے اس وقت ان کا یہ حال تھا سچی بات یہ ہے کہ جب سے صوفیاء کے شتحیات آئے دنیا میں بہت نقصان ہوا میں ہو میں ڈر نہیں میرے فلان نہیں میرے فلان نہیں وہ خدا کا بندہ رسول ڈر کرتے ہیں وہ ڈر بتاتے ہیں قرآن میں ایک مقام پر نہیں آیا کہ رسول نے فرمایا ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں وہ صوفی بابا تمہیں کیا ہوا تو کیوں دعوے شروع کر دیے امت کا گھر کرنے کے لیے اسی وجہ سے میرے حضرت صاحب تملا فرماتے تھے خواجہ غلام فرید کا کلام پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو ہمارے لیے کسی صوفی کا کلام ہدایت کی کتاب نہیں ہے ہمارے لیے ہدایت کا کلام اللہ اور اس کو کا کلام یہ محفوظ کلام ہے سن حضور خواجہ محمد شفیع لاجپا سمجھ آئی ٹھیک ہے کسی گھر میں بیٹھا تھا تو حال ہے سوفی کا حال صوفی کا حال دوسروں کے لیے راستہ نہیں پتا پکی پکی باتیں ہیں اصول کی پکی باتیں ہمارے دین میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یا تو کہو اللہ کے نبی عاشق نہیں خدا کی رحمت کو پہچانتے نہیں یہ تمہارے آج کے لگڑے لولے موڑ بھی جانتے ہیں خدا کا پتہ رسولوں کو نہیں مجھے قرآن میں ایک مقام پر نہیں دکھا سکتے اللہ کے رسول نے فرما میں تو نہیں وہاں پر تو تو یہ ہے فرما دے اگر میں خدا کی نافرمانی فرمانی کروں گا تو میں تو خدا سے ڈرتا ہوں خدا کے عظیم دن سے ڈرتا ہوں بات پتہ نہیں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں سوچ نہیں سکتے ایمان سے تو میرے بھائی پہلی ذمہ داری ہے تو علم اور عمل دونوں کو جمع مولانا جب علم اور عمل کی بات آتی ہے اللہ ہماری شریعت کی جو ترتیب ہے کہ پہلے عقائد موٹے موٹے عقیدے جو ہیں نا وہ پختہ کرو بچے عقیدے موٹے پختہ کرنے کے بعد آداب آداب کے بعد فنون پڑھاؤ کیوں فنون جب آتے ہیں نا جب علم آتا ہے فن آتے ہیں بندے میں تو جوش مارتا ہے تکبر آ گیا آ گیا تو بڑی چیز بن گیا فن تو پہلے آداب سکھا لو تاکہ بیچارہ وہ فن کی سرکشی کو توڑ لے کریمہ شریف پڑھا کریمہ شریف سے لے کر علم اخلاق کی کتاب میں پڑھانے کا پہلے یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچے کو پہلے آداب سکھا دیے جائے ادب میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے تعلیم ایک ہے تربیت فرماتے تھے تعلیم تعلیم سن تربیت مغز کیا فرماتے تھے بولو اور فرماتے تھے کوئی بندہ جو بادام ہے ان کا چھلکا کھاتا جائے اور مغل پھینکتا جائے کون کہے گا اس کو سمجھ گا مرے گا پھر فرمایا اگر کوئی آدمی بادام کے چھلکے میں گندگی ڈال کر کھانا شروع کر دے مغل پھینک دے گندگی ڈال کر کھانا شروع کر دے وہ کتنا بڑا قبیص ہوگا بے وقوف ہوگا فرمایا دنیا نے یورپ نے یہ کام کیا تعلیم سے تربیت کا مغل نکال دیا اور اس میں گندگی اور ٹٹی بھر دی یہودی تہذیب کی اب کم وقت دنیا چھلکا ٹٹی والا بھر کے کھا رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جب بڑے ہو کر تیار ہو کر سامنے آتے ہیں تو والدین بھی اس پر لان کر رہا ہوتا ہے بھی کرتے ہیں حکومت بھی کرتی ہے حکومت والے آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت پڑھا یہ ہے وہ کہتا ہے کتے کا بچہ یہ ہے وہ کہتا ہے وہ سور کا بچہ یہ ہے یہ لوٹ گیا یہ فلاؤ کر گیا وہ لازمی کے بچے یہ تمہارے اس چھلکے کے اندر انگریزی کے کا نتیجہ ہے فریدا کتنا حضرت صاحب نے ماشاء اللہ بصیرت کی بات کہی فرمائی اللہ ووٹ تو ووٹ ہے ایک ایک ہی ووٹ ہے جس کو تم کہتے ہو کبھی اسلام کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو عجیب بات ہے کہ اگر ووٹوں کے ذریعے تو جیت جائے تو بالکل صحیح ہوا اور اگر تو ہار جائے تو دھاندلی لاکھ لانت ہے تم پر کتے کا بچہ یہ تو عجیب میں جا رہے تم جیت تو سارا کچھ ٹھیک ہوا اگر تیرا حق بنتا ہے دھاندلی کہنے کا تو دوسروں کا بھی حق بنتا ہے تو جیت جائے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تو اگر جس جس نظام میں ہر کسی کا حق بنتا ہے دھاندلی کا دعویٰ کرنے کا تو لالت ہے ایسے نظام پر تو بھائی میں جب مولوی جی بہت بڑی دنیا میں پہلی بار یہ بات ہم نے دیکھا ہے ہر دور میں علماء مشائف ہوتے ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق اپنے علمی مبلغ کے مطابق اپنی علمی صلاحیت اور طاقت کے مطابق وہ کتابیں لکھتے ہیں لیکن ہر کتاب لکھنے والا کتاب لکھ کر اس کتاب میں ہدایت کی باتیں رکھ جائے اور خطا اور غلطی اور گمراہی کی بات اس سے نہ ہو یہ خدا پاک کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے دیکھا بڑوں بڑوں کی کتابیں شارحین محشین دائیں بائیں کلام کرنے والے بعد والے علماء مشائق نے میں کہیں پھر یہ نظر ہو کہیں پھر یہ کلام کہہ کر اعتراض کر دیا رد کر دیا یہ نہیں یوں نہیں بات یوں کرنی چاہیے تھی ایسا نہیں ایسا ہے یہ سلسلہ ہم مسلسل تاریخ میں دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا آدمی ہے کوئی نہ کوئی بات اس سے ایسی ہو جاتی ہے جو گرفت قابل ترک اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اسی وجہ سے بڑے بڑے اماموں کے اقوال ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جیسے کوئی نہ کوئی ہو اب جو عالم ہے پہلی چیز اس کا مولانا پہلا فرض ہے عقیدہ سکھانا سیکھنا عقیدہ سکھانا ہے بچے کو تو پہلے عقیدے کی ان کے اندر آئے اتنا سنگلی سائڈ جائیے بیٹھا کہ وہ اسلام اور اہل سنت کے عقیدے کو سمجھتا اس میں صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا نقل کن کے ساتھ دے دوسری بات چھوڑ دو چاہے جتنے بڑے یہ مرحلہ عالم کا بہت ہی نازک اور بہت ہی سخت اس سے اپنا دین ایمان بچا کر گزرنا اور دوسرے بچے کو دوسرے پڑھنے والے کو محفوظ کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہمارے اندر کمزوری سمجھے کہ گزشتہ بندہ جو بات کر گیا گزشتہ بندہ ایک کوئی فن کی کتاب لکھ گیا ہم نے اس کو ہر فیا کر سکوں کمال مروب ہو جانا یہ ہمارے مشاہد کی روش آپ کو ایسے نظر نہیں آئے وہ ہمیشہ نقد نقد اور رد علماء فرماتے ہیں جب نقد اور رد دونوں ترک ہو جائیں تو سمجھو عالم نہیں علم کا تقاضا ہی نقد و رد ہے تنقید کرے گا متحرک سا میں جامد جامد نہیں ہوتا علم ٹکا ہوا ایک حال پر نہیں اس نے حرکت کرتے رہنے چلتے رہنا ہے بات سمجھ یہ پہلی مرتبہ میں کرنے لگا میں نے اس عقائد کی کتابیں بہت پڑھی ہیں بہت پڑھی ہیں اللہ اکبر قدیم سے لے کر حدیث سب سے پہلے جو اپنی پر کتابیں لکھی گئی ان سے لے کر قریب زمانے تک سب کتابیں میں نے جو دنیا پر چل رہی ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر حصہ موجود ہو مل گیا اور میں نے ان کو پڑھا ہے لیکن کتابوں میں یہ مجھے طریقہ کار علماء کا ضرور نظر آیا ہے کہ جہاں پر بھی ان کو کوئی سکھ نظر آیا کوئی غلطی نظر آئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پرانا بن رہا ہے نظر نہیں بات یوں نہیں ہے یوں واہ واہ واہ نقل و جرا رسوخ یہی ہوتا ہے خصوصاً عقیدے کے باب میں تقلید نہیں ہوتی حرام ہے حرام ہے تقلید بڑے بڑے لوگ اب مثلاً ایک امام ہوئے امام ابو عبد اللہ حلیمی شافعی دنیا میں ان کی کتاب ہے المنہاج فی شعب الایمان امام بحقی شعب الایمان جو لکھی ہے ان کی المنہاج کو سامنے رکھ کے لکھی ہے زیادہ اصل وہ ہے اس پر زیادات لکھے بحقی جس کو اصل بنا رہا ہے بتاؤ ماسل بنا رہا ہے وہ کیا چیز ہوگا کتنا بڑی کتنا بڑا امام ہوگا لیکن ان سے کیا غلطی ہوئی تمہارے سب لوگوں کو چھوڑنا پڑی سب لوگوں کو چھوڑنا پڑی اعلیٰ حضرت کو تمہارا اس سے ان سے پہلے جتنے تمہارے عالیہ سنت کو سب کو چھوڑنا پڑی المنہار کی شعب الایمان میں ان سے غلطی ہوئی وہ میرے پاس کتاب موجود ہے جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے انہوں نے کہا جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے اور اس دعوی پر انہوں نے اپنے دلائل مذہبہ اتنے پیش کیے پڑھنے والا کھیل کے آتا ہے ان کا دعویٰ ہے امین افضل ہے رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے امام بھی بڑا ہے ہے عقیدے کا بندہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن یہاں پر آ کر ان سے لفزش ہوئی ذلت ہوئی تو اس لفزش اور ذلت کو اگلوں نے دین بھی سمجھ لیا کہ امام بڑا تھا بات سمجھنا میری ہو کیا کہہ رہا ہوں بھائی جیسے مجھے پتا ہے تم ساری رات کام کرتے رہے ہو لیکن تھوڑی دیر جی جی سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات سب نے کہا ان سے خطا ہو گئی پھسلن ہو گئی گئی لفزش ہو ذلت ہو گئی خطا ہو گئی حضور سے افضل کسی کو نہیں کہہ سکتا ہاں جی، ہاں جی۔ حتیٰ کہ بعد والوں نے کرا ہوگا چھوڑ دی بات بڑا بندہ ہے بات چھوڑ دی عقیدت کو اتنا تو جاننا چاہیے کہ یار کس سے غلطی ہوئی کتاب میں کس نے غلطی لکھا ہے عقیدہ یوں نہیں یوں ہے اگر اتنا نقد اور اصلاح کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر سمجھو اس نے فی الدین جو اس کی اپنی ذمہ داری پہلی تھی اسے کی اللہ بات ہمارے عجم بہت مشہور بندے گزرے ہیں امام زانی امام سعد تفتانی اور ان کی کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مشہور کتابیں بہت پڑھائی جاتی ہے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرف العقائد نصفی نام القائے شرآکائے یقین کرنا حضرت صاحب کی صحبت سے اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ جب شرح عقائد کو میں نے نقد کے ساتھ دیکھا جہاں میں رک گیا اور میں نے کہا وہ کیا لکھ رہے ہیں تو خدا کی کرم نوازی دیکھو دنیا کائنات کا عقائد کا واحد شارح ہے جس نے میدان شرح کے اندر کے شرح کے میدان میں جنہوں نے بازی جیت لی وہ ہے علامہ عبد العزیز پرہاروی رحمہ اللہ ان کی نمرات جہاں میں رک گیا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں جب نیچے نظر ڈالی تو پرہاروی صاحب بھی وہاں رک کر وہی جلال دکھا رہے تھے جو میں سبحان اللہ کیا بات کیا بات مرحبا اور اللہ پاک نے اگر مجھے وقت دیا مہلت دی فرصت دی تو میں التعقبات على الحفوات تفتزاني بات لکھو ایک کتاب ہے ان کی مولانا مختصر انہوں نے اللہ اکبر اس بندے کے اندر میں نے دیکھا نیم کی بدعت شامل ہے مولانا نظیر صاحب کو برداشت کم ہو ہاں۔ کسی اور مولوی کو بھی برداشت کرنا مشکل لیکن جب میرے ساتھ بیٹھے گا تو ان شاء اللہ برداشت کرنا پڑا ہاں۔ ایک مثال لکھی جا علی و ہر معاویہ علی آئے اور معاویہ بھاگ گئے دفتر جانے اس کے متعلق بول رہا ہے خیر تو ہے ہم تمہارا نام لیں تمہاری بات کریں تو علماء کی دنیا ہزار بار اپنے زبان اور دانتوں کو سفال کے نام لے تم کون سی بات چھوڑ رہے ہو کس کے مطابق تمہیں کس نے اتنا جرت اور اجازت دی ہے کہ تم اتنا غریب جملہ دیکھ رہے ہو علی آیا اور وہ یہ بھاگ گیا اگر میں تم سے پوچھوں پتا کون سا میدان تھا جس میں معاویہ بھاگ گیا علی پاک کی عقیدت کا یہی مطلب ہے کہ دوسرے صحابہ کی بےزتی کرتا رہا وہ مولا علی کو خود کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے وہ اویا سے نہ لڑنا کیا بات ہے سلامت رہو میں نے حضور سے سنا یہ جیت جائے گا تو یہ تو دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ مولا علی سے نہیں ہاتھ بلکہ سنو افسوس اللہ مدف خزانی تاریخ اور حدیث کے ہاں۔ بعد میں کمزور ہے فرید آباد شریف مجھے اپنے فنون ہے لیکن تاریخ فن ہاں حدیث اور تاریخ کے فن میں کمزور ہے توجہ رہا بات کرنے لگا تھا جی جی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح صنعت کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں یہ موجود ہے تو انہوں نے فرمایا میرا علی کو مشورہ یہ ہے معافیہ کے ساتھ لڑنے کی نہ سوچیں اور اگر لڑ پڑے تو میں لکھ دیتا ہوں معاویہ جیتیں گے یہ ہار جائیں اللہ اللہ کیا بات حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا آل ہے آل رسول ہے مولا علی کے ساتھی ہیں مولا علی کا ساتھی کہہ رہے ہیں کیا بات پاک رسول نے ان کو دعا دی تھی تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو مقتول کے وارث ہوں گے ہم ان کی مدد کریں گے اللہ تو مقتول عثمان ہے وارث معاویہ ہے ہاں؟ جب خدا کہہ رہا ہے مدد کریں گے تو علی بھائی کریں گے جب علی نہیں جب تمہیں حدیث میں دستکار تو جہاں علی لکھ دیا زندہ واہ واہ سبحان کیا بات ہے ان کی مولانا ایک کتاب ہے شرف المقاصد بہت مشہور الله أكبر شرع مقاصد میں حضرت نے لکھا ہے یعنی انما بقا بین الصحابہ من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ هد الظلم والفسق وكان الباعث وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداء وطلب والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل كل صحابي معصوما ولا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ایمان سے سے کہتا ہوں اپنے دل پوچھ میں نے جب پڑھا تو میرے دل نے کہا وہ نہیں یہ کہ تم بول رہے ہو ہو اب میں ترجمہ بتاتا ہوں کیا لکھتا حضرت نے فرمایا جو صحابہ میں جھگڑے ہوئے تاریخ کی کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے اور سکاط کی زبانوں پر جس طرح مضبوط ہے اور ایمان سے کہتا ہوں بھول کر دیا کسی راوی کے سیکا یا ضعیف ہونے پر کلام نہیں لگے اللہ وہ کرے اسما اور رجال کے فن میں جب جب کس بندے نے کوئی کتاب ایسے ہی دعویٰ چھوڑ دیا شکاف کی زبانوں پر جو چلا ہوا ہے وہ ظاہر یہ بتاتا ہے افسوس ہے کہ بے ظاہر یہ پتہ نہیں کیوں کہہ گیا اندر تو تیرا جو کچھ کھول بول رہا ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں ہاں، بظاہر بے ظاہر کیوں کہہ گیا وہ سب باتیں باتیں یہ بتاتی ہیں کہ بعض صحابہ حق کے راستے سے ہٹ گئے لفظ دیکھو بعض صحابہ بعض صحابہ حق کے راستے سے ہٹ گئے مولانا اور حق میں و فسق کو پہنچ گئے اور اس حد تک پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا ان میں کینا اور بغض بھرا ہوا تھا آپس میں ہسد تھا جھگڑا لو قسم کے لوگ تھے ملک اور ریاست اور سرداری کی طلب تھی لذتوں اور شہادتوں کے بندے تھے کاش تفتانی تیرا قلم ٹوٹ جاتا جی لکھتے ہوئے اور تیری زبان تو ہے چار فن کی کتابیں لکھ کر مست تفتا دانی ہوتا میں اس سے پوچھتا ادھر بیٹھ مجھے ایک صحیح روایت سے ثابت کر دے کہ فلاں صحابی میں حسد کینا بغض دنیا کی طلب اور ریاست کی طلب لذت اور شہابت کی ہے پڑی ہوئی تھی ایک روایت صحیح سے ثابت کر دے میں چکر کٹا دوں گا ورنہ تمہیں چورت کیسے ہوئی رسول اللہ کے صحابہ پر جیل دم پیسی کرنے کی سنو ایسے لوگوں کو پورے ناپ تول کے ساتھ بندہ نا چیز جواب دے سکتا ہے چٹا کی چٹا کی ساتھ اور پاؤ پاؤ کے ساتھ اس نے کہا ہے طالب ریاست ملک کی طلب تھی سرداری حکومت کی طلب تھی خواہش تھی میں تفتازانی سے پوچھتا ہوں تفتازانی بخاری مسلم پڑھی ہے دیکھیے میں بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ طلب دنیا کی کس میں پیدا ہوئی تھی جس کو تم کہہ رہے ہو طلب ریاست میں بتاؤں سب سے پہلے کس میں ہوئی تھی یہ حضرت عباس اور مولا علی میں پیدا ہوئی تھی بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عباس کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں عباس میرے پاس آئے رسول اکرم بیمار ہے آخر یہ کیا مجھے اگر کہتے ہیں اور رسول اکرم کے پاس چلیں اور حکومت مانگ لیں ورنہ حضور کے جانے کے بعد ڈنڈے کے آگے لگنا پڑے گا مولا فرماتے ہیں میں تو نہیں یہ کام کرتا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے پر مانگنے کے بعد ہمیں نہ دی تو پھر قیامت تک ہمیں کوئی قریب نہیں آنے دے گا اللہ اکبر اور جب صدیق اکبر بنتے ہیں تو فرماتے ہیں لوگوں نہ میں نے کل مانگی تھی نہ آج مانگی مجھ سے اب لے لو اور یہی بات پھر اپنے خلافت کے دور کے شروع میں بیعت ہونے کے بعد مولا علی نے بھی فرمائے لیکن ہم تفتہ کی طرح اندر کے خفیہ مریض نہیں ہمارے نے میں نے مولانا یاد ہوگا آپ کو علامہ ابن مالکی کا رسالہ عقیدہ پڑھایا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے سننی ہو اس میں کچھ نہ کچھ بدعت کی ملاوٹ ہو تو ہو جاتا ہے پڑھا تھا یہ وہی بندہ ہے سننی لیکن یہ بدعت کی ملاوٹ ہے رفظ کی ملاوٹ ہے اب اس سے میں پوچھتا ہوں سب سے پہلے حکومت کی طلب تو حضرت عباس کے چچا کر رہے ہیں اور مولا علی بھی طلب رکھتے ہیں لیکن خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مانگی نہ ملی تو پھر کیا بنے گا خیر تو ہے اب سمجھ آ گئی ہاں جی۔ یہ بات میں نے کیوں سنائی اور یہ جرا مجھے تو کرنی پڑی اگر کسی سے اس طرح کی غلطی ہوتی ہے نا تو اس کو واپس سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے ایسی باتیں پھر کرنا پڑتی ہیں ہمارے جلال دبانی ہوئے ہیں محقق جلال الدین دبانی انہوں نے الحجا جن باہرہ کتاب لکھی ہے شروع کے رات میں اس کے شروع میں لکھ لیا فرمایا مولا علی اور بیت میں پیش کی جناب سے میں پیش کی جناب سے اور معافی مانگ رہا ہوں ان ظالموں کے مقابلے میں کوئی بے عدمی کے لفظ بگڑ جائیں گے تو آپ مہربان سے میں بات کر دیں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حق کا دفاع کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی بے عدمی ہو جاتی ہے ان ظالموں کی وجہ سے مجھ سے کو پوچھے تو کہہ رہا ہے یہ طلب ریاست پلان میں یہ کہتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کا صحابی حکومت کے لیے لڑے بھی صحیح تو وہ دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے لڑ رہا حفیظ علی حضرت یوسف فرماتے ہیں عزیز مصر سے مجھے وزیر خزانہ بنا دو میں علم والا بھی ہوں اور حفاظت بھی پوری کرنے والا ہوں ذرہ برابر قیامت نہیں ہوگی پاک مصطفیٰ کے صحابہ کے متعلق بد اور بدگمانی تیرے دل میں پیدا ہوئی خدا تجھے بخش ہمارے دل میں یہ نہ بدگمانی ہے نہ کچھ ہے تیرے سے زیادہ میں اللہ کے فضل سے حدیث پڑھ کر بیٹھا ہوں روایات پڑھ کر بیٹھا ہوں میری کتاب میں وہ روایات آئیں گی جن میں ایک صحابی کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے تیسرا کہہ رہا ہے چوتھا کہہ رہا ہے یہ فلانے کفر کر رہے ہیں بادشاہ پڑھ رہے ہیں پر پڑھ رہے ہیں ہیں کر رہے لیکن اللہ کو ٹھنڈے دن سے پڑھتے بھی ہیں اور فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں معاصر جب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں وہ اپنی عظمت کے پیش نظر اپنے اشتہار کے پیش نظر بول رہے ہوتے ہیں لیکن یہ حضرت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ حضرت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ان کا اتحاد یہ کہہ رہا ہے ان کا اتحاد وہ کہہ رہا ہے بد گمانی نہیں کرتے دونوں کو اچھے اور احسن محمل پر محمود کرتے ہیں محال اللہ کیا مجھے اور سنا میں تب کا نہیں مت تم سمجھو چشتی گستاخ بنتا ہے اور ایسے پکڑ لیتا ہے کبھی کسی کو کبھی کسی کو بختو ادھر تختہ جانے تختہ جانے ہوئے تیمور تیمور تمور بادشاہ دنیا میں اس کی ظلم کی داستانیں جتنی مشہور ہیں ان میں ایک داستان اس کی بہت مشہور ہے کہ وہ مسلمانوں کے سر کاٹ کر مقابل بادشاہوں کے مقابلے کے سلاطین ان کے عوام سر کاٹ کر اس نے مینار بنایا مینار سروں کا مینار بنایا توبہ توبہ میرا رب کے لسان نہیں ہے سروں کا میدان میرا رب پاکستان نہیں ہے سروں کا میدان جی جی جی جی جی اس میں سروں کا میدان بنا جی اللہ متفتزانی سرکار اس کے بہت قریب رہتے تھے یزید کو کافر کہتے ہیں اور تیمور کے قریب رہ گئے یہ کون سا تقوا ہے یزید مدینے کو لوگوں کو مارے فلان کو شہید کرے فلان کو شہید کرے فلان کو شہید کرے وہ تو ظالم ہو گیا اس کا نام لینا حرام اس کا فلان کرنا حرام نام رکھنا حرام یہ اور اس کے سائے میں بیٹھنا عبادت ہے جو سروں کے مینار بنا رہا اب میر سید جو جانی یہ بھی بہت بڑے ہمارے عالم اور بزرگ اور امام ہوئے وہ آئے بہت زیادہ بہت بہت تحقیق زیادہ علم رکھنے والے تھے جب آئے تو تیمور لگ نے مرادرا رکھوا دیا تب تانیہ اور نیر سید جانی علماء لکھتے ہیں قلم تیز تھا زبان تیز تھی میر چاہیے مناظرے میں حضرت ہار گئے ہار گئے جب مناظرے میں ہار گئے تو تیمور لنگ نے تفتازانی کو ہٹا دیا اور جو جانی کو قید کر دیا اور حضرت صاحب اسی صدمے اور غم میں ہی چلے گئے اور صحابہ راستے سے ہٹے ہوئے صحابہ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے اور تیمور کے لنگڑے کے لنگڑ پن کے نیچے بیٹھ کر ان کو حق سے ہٹنے والا لکھنے والا یہ حق پہ رہا ہے اتنے اندھے ہم تو نہیں ہیں بھائی بے شک اب سمجھو تمہاری ذمہ داری کیا ہے علماء علماء بات کرو علماء کی کیا ذمہ داری ہے ایسا بدھو کوئی عالم نہیں ہوتا وہ بدھو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بدھو میں بڑی ملچھا ایسے لکھیا ہے مراد لکھ دیا عالم وہ ہے نہیں جو لکھی ہوئی بات پڑھ سکتا ہو عالم وہ ہے جو لکھی ہوئی غلط اور صحیح میں سبحان اللہ مولانا کیا ہمارے علامہ شامی اللہ نے شرح رفت رسم المفتی میں نہیں لکھا بعض اوقات دس دس کتابیں غلط نقل کرتے جاتے ایک نے نقل کر دیا دوسرا اس کے پیچھے اس اس نے سے لے لیا تیسرے نے اس سے لے لیا چوتھے نے اگلے سے لے لیا اگلے نے دس دس کتابیں غلط لکھتی چلی جاتی ہیں تو فرمایا دس کتابوں کو بھی پڑھ کر فتوا نہیں دے سکتا جب تک کہ شریعت پر عبور ابو جیسے کہ لاج اٹھ لیا کتابوں سے علم لینے والا کامیاب نہیں ہوگا لہذا علم وہی ہوتا ہے استادوں سے لیا ان سے ہوا لیکن کہنا کچھ میں نے جب پڑھا ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ حضرت صاحب نے سے کہتا ہوں ایسا عجیب جوڑا ہے کہ جو عقیدہ میں نے مجدد الف ثانی کا دیکھا ہے وہی حضرت صاحب کے پاس خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مجھ سے عقیدہ پڑھ رہا سمجھ لیں عقیدہ سمجھ لیں میں سمجھا لوں کیا بات کیا انہوں نے فاسق لکھا عباس ہمارا تو دل اللہ فرمایا جو سینے تیرے میں کھٹکا جو تیرے سینے میں بات کھٹکے اور دل تیرا مطمئن نہ ہو اس پر سمجھ لینا وہ گناہ ہے تو ہمارا تو دل اللہ نے ایسا بنا دیا تھا حضرت صاحب کی صحبت میں پہلے تو اندھا تھا بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا تھا مولوی اسے پڑھتے رہے پارے تحصیل ہو گئے لیکن اندھے اندھیرے اندھیرے کوئی دل کہیں پر بولتا ہی نہیں تھا لیکن جب سے حضرت صاحب نے اس کو اپنی نظر شریف میں رکھا تو دل ایسے ٹن ٹن بولتا ہے سامنے آ گیا تو بولنا شروع کر دیتا ہے یہ غلط لکھا ہوا میں نے جب کہا وہ شیخ عبد العزیز کا فتاوا ہو یا کسی کو میں نے کہا یہ غلط لکھا ہوا یہ تو ممکن نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ ہو ارے اہل سنت تو کہتے ہیں صحابہ کو مسائل سارے اشتہار میں اشتہار میں تفصیل اور فصل کیا مانا ایمان سے کہتا ہوں میں نے کہا یہ یا تو شیخ عبد العزیز سے غلطی ہو گئی یا کتاب میں اس نے ملاوٹ کی الحاق کیا خدا کی کرم نوازی دیکھو میں چلا گیا مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب کے پاس ستیا ان کے پاس پڑے تھے شیخ عبد العزیز کے مکہ <laughs> مجموعہ کتاب چھپی اتفاق سے میں نے اٹھایا کھولا آپ سے سوال کسی نے حضور آپ نے کہیں حضرت معاویہ کے متعلق فاسق ہونے کا فرمایا خدا رام میری کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں کسی نے ملاوٹ سڈے نال پنگے لینے سوکھے نے پہلے سنائی تھی میں سے اب یہ حدیث صحیح ہے کنا حزاورا مع رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فیعلمنا قبل القرآن القرآن ثم يعلمنا فازددنا به ایمانا قرآن قرآن تعلمون القرآن قبل الإيمان جندب جندب بن بن عبداللہ عبداللہ صحابی فرماتے فرماتے ہیں ہیں ہم نوجوان تھے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمیں آپ قرآن سے پہلے ایمان سکھاتے تھے کیا سکھاتے تھے ایمان پہلے قرآن بات حالانکہ عربی لوگ تھے مطلب بات سمجھنا کون لوگ تھے بولو بولو اگر عربی محض آنے سے اگر محض عربی دان ہونے سے قرآن سے بندہ ہدایت حاصل کر لیتا تو پھر صحابہ کے عربی ہونے کے باوجود رسول اکرم سے پڑھنے کا کوئی معنی نہیں وہ کہتے ہیں پہلے ایمان پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے اللہ معلوم ہوا لاکھ بھی پڑتا رہے ارے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی قرآن سے ہدایت ملے گی تو کوئی محلے میں قرآن رسول اکرم کا نائب ہونا چاہیے جس نائب سے پہلے عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو اللہ کی مارفت حاصل کرو پھر قرآن سبحان سبحان مرحبا کیا لفظ ہے کیا بات ہے قبل القرآن کیا بات قرآن سے پہلے حضور ہمیں ایمان سکھاتے تھے ارے تو تم تو عربی لوگ ہو عربی تو تمہاری زبان ہے قرآن مجید ایک دم پڑھا اور سارا پانا تمہارے ذہن میں آ کے بات کرنا نہیں اس کا مطلب ہے قرآن سے مقصد ہے بات اور اس میں کسی نہ کسی گواس کا سہارا لینا پڑے تو فرماتے ہیں پھر حضور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے بہی ایمان پھر ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا اور رونق ملتی تھی کہ جو رسول نے سکھایا قرآن میں وہی آپ شکایت کر رہے ہیں اپنے دور میں وہ سارا فرماتے وہ بول جاؤ تعلمون القرآن قبل المان تم تو ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو قرآن سے پہلے ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو ہم تو پہلے ایمان سے پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے ایک بات وہاں پر بہاری میں نے کی تھی اور یہاں کر دوں کر دوں جی، جی، جی، اس سے پتا چلا جہاں عقیدے اور ایمان کو نقصان ہو وہاں قرآن پڑھنا حرام ہے اللہ یہ ان بھڑووں کو جواب ہے جو بھڑوے کہتے ہیں بھائی تعلیم میں کیا حرج ہے او ہو ہو بولو اکبر تعلیم میں کیا حرج ہے میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے فلاں مدرسے میں فلاں وہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ وہ جانتی تمہیں شرم نہیں آتی رسول رسول کے ساتھ دیکھ تو صحیح رسول پہلے ایمان سکھاتے پھر قرآن سکھاتے اور شکوا کر رہے ہیں اپنے دور کا کہ یار ہمارے دور میں تو عجیب بات چل رہی ہے اب تو لوگ پہلے قرآن پڑھ رہے تھے پھر ایمان پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اور صحابہ نے یہ ہمیں ہدایت دے دی کہ خبردار ایمان پہلے میں جہاں ایمان کو نقصان ہونے خطرہ وہاں پر قرآن چھوڑ پڑھ رہی قوم انگریز سے پڑھ رہی یہودی سے پڑھ رہی ہر کسی سے پڑھ رہی لکھ لانا تو تیرے پڑھنے پر اور بغیرت تو اتنا ان پڑھ ہے اتنا غلط پڑھا ہوا کمینہ ہے کہ رسول کی حدیثوں سے یہی مطلب لیتا ہے بولو سبحان اللہ ایک اور صاحب ہے حضرت حضرت یہ بھی سند صحیح ہے تقریباً ان قوم اوتینا ایمان قبل ان نؤت القرآن فرمایا ہم صحابہ ہم صحابہ کی جماعت وہ لوگ ابانی دے ہم صحابہ کی جماعت وہ لوگ ہیں کہ پہلے ہمیں ایمان دیا جاتا تھا پھر ہمیں قرآن دیا جاتا تھا سبحان اللہ بولو بولو بولو سبحان اللہ پہلے ہمیں ایمان دیا جاتا ہے اور آگے وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں تھوڑی تبدیلی دیکھی ہوگی نا وَأَنَّكُمْ قَوْمٌ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُؤْتَوُا الْقُرْآنَ ایمان قبل أن تُؤْتَوُا الْإِيمَانَ فرمایا تم وہ لوگ ہمیں تو پہلے ایمان دیا جاتا تھا پھر قرآن دیا جاتا تھا لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں پہلے قرآن دیا جاتا ہے پھر ہی مان دیا جاتا ہے اسی وجہ سے عقیدے خراب ہوئے کیوں آخر پاک رسول نے جو بنیاد بنائی تھی اس بنیاد سے ادھر ادھر ہدایت کیسے رہے وہ سمجھ نہیں آ رہی رات کی حضرت صاحب نے یہی کرم نوازی کی اللہ کہ انہوں نے ہمیں ایمان دیا پہلے ایمان دیا پھر میری توجہ کرا دی کتابوں پھر جو جو میں کتابیں پڑھتا تھا اور حضرت کی بتائے ہوئے ایمان کو دیکھتا تھا تو بھی ایمان آ پھر میرا ایمان رونق پکڑتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ جی کمال کا یار شیخ دیا ہے اللہ نے دیکھو تو صحیح جس طرح کا حضرت عقیدہ دیا ہے اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے اور جب اتنا میں یار دے دیا کہ ہم مجھے الفسانی کے ساتھ کے عقیدہ سمجھتے ہیں رکھتے ہیں وہ آپ تک تذانی کی بات آتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں علامہ جامی کی آتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں کسی سے بھی غلطی ہو تو ہم غلطی کو چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے عقیدے اور لہر کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ہے اللہ کیا بات کیا بات کیا بات پہلے خود تو تفقو حاصل بات لمبی ہوگی مقصد کی طرف آتا ہوں سبحان میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہمارے دوستوں نے ہم نے اجازت دی اور پر مروج والا نقشے ہم جیسے خود انتہائی سادہ اور مخلص تھے اور کبھی ہم نے یہ نہ سوچا رزق کمانا ہے مال جمع کرنا ہے کا کام کرنا ہے جو لگانا پڑے گا لگائیں گے جان کی بازی آئے گی وہ بھی لگا ہم نے اپنے ساتھیوں کو ایسے ہی سمجھا سب کو کھلی جا تھی بھائی اپنے اپنے جہاں پر بھی رہتے ہو اپنے علاقے میں اپنے پیشات اور طاقت کے مطابق تم جو بھی ادارہ بنا سکتے ہو وہ خدمت دین کا کوئی ہیلا بہین بہانا چلا سکتے ہو چلو ہماری طرف سے اجازت ہے ہم نے کبھی حساب کتاب وغیرہ کچھ پوچھا تھا لیکن اقبال نے ایک بات کہی بھی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہ وی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہو چھپ چھپ کے سینوں میں سنگ کٹن سے ان کے لیے یاد آیا جائے <laughs> گیا میں چشتی صاحب جیوے جیوے جیوے جیوے آشاد آئی فرید آباد اقبال فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ساتھ مخلص ہونا بہت مشکل ہے اتنا مخلص کہ جبریل آتے ہیں کچھ چاہیے بھی کچھ نہیں چاہیے اچھا اس کو بتاؤں میں تو کیسا ہلا تو انہوں نے فرمایا کفانی من کفالی روک بحالی وہ میرے حال کو جانتا ہے میرا سوال وہاں تھا وہ اچھا نہیں لگ رہا اقبال فرماتے ہیں اتنا بلند نظر توحید میں بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے حوث ہرس اندر چھپ چھپ کے تصویریں اور بت بنا لیتی ہے اور بندہ اندر سے اس بت کو پوج رہا ہوتا ہے اور اوپر سے دین کا نام استعمال ہو رہا ہے اگر آپ مجھے آزمانا چاہتے ہیں یہ اتنا بڑا ادارہ بن گیا کروڑوں روپے لگ گئے کوئی پتہ نہیں خدا پاک نے تم جیسے مسکینوں سے یہ کام لیا نہ کوئی گرانٹ نہ کسی کی امداد نہ کوئی چیز بس حضرت صاحب کے جمع ہوئے انہوں نے یہ بنا دیا اگر مجھے آپ آزمانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کا یہ مجھ سے بہتر ہے کوئی بندہ یہاں بٹھا دیں جو دین کا کام کرنے والا ہو ابھی آپ کو چابی دے کر نہ جاؤ مجھے چشتی نہ دے میں کہتا تھا بھائی پیٹرول پمپ چا پانی کا پھٹا لیکن یہ بنتا ہوا میں نے دیکھا جہاں جہاں میں دیکھا نظر دوڑائی شاید ہی کو بندہ ہو جو مخلص دین کے لیے خالص اس نے مدرسہ بنایا ورنہ پیٹ پوجا کر کرنے والا دین کھڈے میں جا رہا ہے اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں اپنا مدرسہ یہ کیا ہوا وہ کملے اگر کمانا روزی کمانا ہے تو اور ذریعے بہت ہیں اچھا، اس کو روزی کا ڈر بناؤ اس کو پمپ نہ بناؤ بہت اذیت ہوئی بہت تکلیف ہوئی کہ ہم تمہارے لیے کیا کرتے رہے دین کے لیے کیا کرتے رہے تم کیا کر رہے ہو بھائی پوری دنیا کی مخالفت لے کر جلے بھولنے بیٹھے ہیں تو کسی کا لحاظ کیا کریں گے اگر تم ان چند آنٹموں چانٹموں کا ہم لحاظ کریں گے تو پھر جو فرون بیٹھے ہوئے ان کا کر لیتے ہیں سیدھی بات ہے وہ تو بڑوے پہلے کیا کیا جسری فنکشن ہمارے ہاتھ میں آ جاؤ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں جس کے پاس کوئی خوش رہتا ہے بغل میں مار زکات آتی ہے بغل میں مار لے ہمیں بتانا نہیں کرتے یہ کیا ہوا ہزار بار میں نے کہا مجھ سے حساب لو ابھی ابھی لینا چاہتے ہو یہی اٹھ کھڑے ہو جاؤ یہ میرا منشی ہے یہ میرے مدرسے کے مدرس بھی ہیں مدرس بھی ہیں ناظم بھی ہیں منشی بھی ہیں اتنے بوجھ ہیں اس بندے پر لیکن میں حیران ہوں اس بندے نے آج تک مجھ سے تنخواہ نہیں مانگی جب کہتا ہوں تنخواہ کا کیسے کیا کریں گے میرا تو گزارا چل رہا ہے خدمت ہو رہی بچی اور میں کہتا ہوں نہیں یار آصف تمہارے ساتھ ضروریات ہیں تو میں کئی مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ سال سال کی تنخواہ دس ہزار پندرہ ہزار کے حساب سے سال کے پیسے ہم کو اکٹھے کر کے دے دیے اب مجھ پر ان کے قبضے ہیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے وہ میں نے نہیں دیکھا دھیانت داری ہر طرح سے کھنگارا ایک پائی کا حساب ادھر ادھر نہیں کروڑوں اس کے ہاتھ سے گزرے لیکن ایک پائی اب لینا چاہتے ہو تو میں چیلنج کر رہا ہوں لیکن میں حیران ہوں جب دوسروں کو کہتا ہوں حساب کو تو تم حساب نہیں تو تمہیں موت کیوں آتی ہو اس کا مطلب ہے تم چور ہو ہمارے اندر چور ہو ڈنڈے باز پوچھے ہوئے ہیں میرے بھائی کہتے ہیں حکومت ڈنڈے والی اور مول بھی ڈنڈی والا آگے کیا جملہ پورا کیا آج آج خالد صاحب راتی بول رہے تھے نا نہیں حاکم کا ڈنڈا آج خالد صاحب کتنے چلے گئے مدرسے بن رہے ہیں سنو ایک مدرسہ یہاں بنا ہوا دوسرا وہاں بنا ہوا دوسرا وہاں بنا ہوا چوتھا وہاں بنا ہوا ہے بھائی دس مدرسے ضلع میں پانچ پانچ پانچ پانچ دس دس دس دس مدرسے مدرسے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہو دو ہمیں نتیجہ دو لاکھوں روپئے غریبوں کے بیچارے پتہ نہیں کون پسینے کی کمائی کس طرح یہ کما کر دیتے ہیں تمہارے پاس آتے ہیں دو ہمیں نتائج دو ہمیں بندہ دو کون سا تیار کیا تفقو فدین کس کو دیا حال یہ ہے کہ جو مدرسے کا محتم ہے میں وہ تفقو سے خالی ہے بڑے مالے نا جتنے ہمارے مقررین ہیں ان کے اندر میں نے کیا دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے گا امام دگا کے لیے بات ایسے کرے گا سارے امام اس کے اندر سے بول رہے ہیں اور اگر غلطی سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم پر تفقو فی دین پھر فرض نہیں جب تم سال پورا باہر پیسہ جمع کرنے میں لگاتے ہو تو کیا خود کو مکمل کرنے کی نہیں سوچی تو سال کے کچھ دن تم نے خود اپنے آپ کو صحیح بنانے کے لیے وقت نے دیا یہ کیا بات ہے وہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر دین کی کوئی ذمہ داری نہیں یہ اکرم توسل صاحب بیٹھے ہیں توسل صاحب بتائیں آپ کے توسا شریف توسل علاقے میں کتنا مدرسے ہیں ہاں وہ تو پرانا مدرسہ ہے نا بس پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے دیکھو بھائی بات یہ ہم مولانا قانون بنا رہے ہیں ہر ضلع میں درس نظامی کا مدرسہ ایک کافی دوسرا مدرسہ درس نظامی کا اگر کوئی اپنی جیب خرچ سے ذاتی چلانا چاہتا ہے تو ہم ملیں گے لیکن دوستوں کے جمع خرچ سے دوسرا مدرسہ نہیں چلا اب آ گئے حفظ ناظر لکھنے سکھانے چھوٹے جس کو ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم کے مدرسے وہ زیادہ ہو ہے ٹھیک ہے لیکن وہ رہائشی نہیں ہو سکتا کیا کہہ رہا ہوں ہمارے پاس اتنا طاقت نہیں کہ ہم اتنے بڑے بوجھ اٹھاتے رہے اگر کوئی کہے کہ میں تو اپنے علاقے کو چلا رہا ہوں تیرا خراب نہ ہو تو اپنے علاقے کو جو چلا رہا ہے تو کن سے چلا رہا ہے جنہوں نے مرکزوں کو چلانا تھا انہی سے چلا رہا ہے نا جب ان سے تو خود لے کر کے چلا رہا ہے جب آگے نہیں آئے گا تو یہ مراکز کیسے چلیں گے یہاں پر اتنا بڑی عمارت بنانے کا میرا مقصد تو بیٹھنا نہیں ہے میں تو بیٹھا ہوں میری ذاتی جمع خرچ تو نہیں یہ سوری عبد القیوم صاحب بیٹھے ہیں تین ایکڑ رقبہ انہوں نے ایک دم میرا خیال بیٹھنے کا کام ہوتا ادھر بیٹھنا کا جو ضرورت کی دین مذہب کی دین کی جو ضرورت وہ اگر میں نے وہاں پوری ہوتی نہیں دیکھی تو یہ منہ پر بیٹھے ہوئے ان کو میں نے کہہ دیا جو کچھ دیا واپس لے بیٹھے ہوئے ان کو کھلی اجازت ہے جب بھی چاہے ہم صرف دل دیکھتے ہاں۔ ہم نے دل دیکھ لیا چودھری صاحب کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے سبحان اللہ اللہ تو ہم نے کسی کی جیب کو تھوڑا دیکھنا چلو بھائی جو مدرسہ چلا رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو کسی جذبے کے ساتھ چلاؤ تو ٹھیک ورنہ جھپ مولوی کی ہمارے پاس کوئی گنجائش جتنے کا کوئی مدرسہ نیا تیار نہیں ہوگا حضرت صاحب سے یہی مشورہ ہوگا جس کا آپ پہلے اشارہ کرو کوئی مدرسہ تیار ہوگا پہلے ہم سے منظوری ہم اس علاقے کا دورہ کر کے اس کی ضرورت کو سمجھیں اگر ضرورت ہوگی تو وہاں پر منظوری کو بھی ہے قرآن پاک کا محل بنانا ہے یہ پہلے ہم سے پوچھا جائے اس کے اندر کیا کیا ہوگا جا رہا جو کچھ تیار ہوا جب مجھے کچھ پیسے ہاں بھائی یہ کس کے دیے میں ایسے ہوگا ہاں؟ جب وہ کہتا ہے جی اس قرآن یہ لوگ یہ لو بھائی بولے پڑو اس کو رسید دو بات نہیں سمجھے خدا کے بندے اپنے دونوں ہاتھ یہاں صاف دنیا میں بھی بچ جاؤ گے آخرت میں بھی بچ جاؤ گے جو مقررین ہیں یہ ہمارے پاس بیٹھیں گے ہم ان کو وقت بتائیں گے کہ سال میں یہ وقت تم نے اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت کرنا میں نے تو اچھی بات دیکھا یہ ہمارے مدرسین بنے بیٹھے ہیں حال یہ ہے کہ جو میں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو وہ بھی پڑھنا نہیں بتاؤ کوئی اس وجہ سے نہیں پڑھتے وہ استاد تو مشکل ہی بہت لکھتا ہے تیرا کھانا خراب نہ ہو تو پھر استاد کی جگہ پر کیوں بیٹھا ہوا جا کتے کھسی کے ہوٹل کھلو گئے دیہڑی لا بھائی روپیہ والی پگ بن کے وقت گزار لوگوں نے دھوکھا دے بیٹھا گردو لایا جی یہ حال ہے اردو نہیں لکھی پڑی جاتی اب یہی لوگ جب میرے وکیل بنے گے ہمارے وکیل بنے گے جب اگر کسی کی طرف سے سوال ہوگا تو حضرت وکالت کیا کریں گے حضرت کی تقریر اور بحث ختم ہوگی اور ہم اندر شاہ جی اس مکالت سے ہر نتیجے نکلنے نے اور کی جنہوں ساری لکھی اردو نہیں میں ہوگی وہ ایڈا میں تو ماشاء اللہ کرو ایڈے پاگل ہو گئے ہو لوگوں کا تھی وہ شروع سکتا ہر شہر فرد بند کی جاتی جی شرم میں تو خبردار جیسے ممبر میں بیٹھ گئے ہو اندر چاتی مار کے بیٹھ جائے کرو تو میں ٹکے گا نہیں لیکن اس مرشد کا کرم ہے کہ جن مینو زبان لائی ہے گونگے نو تو میرے اتنے پا دیتا ہے لہذا سونے میں ایویں ایویں گونگا ہی آپ سمجھا گا میں بول رہا نہیں جی کوئی بولے گا تو چاہ تو تھی بول جانا ورنہ میرے کو گل نہیں ایسے دن بہن امام نہیں بن کے بہن قرآن مال شریف منظوری لال منالے حالات ایک جیسے نہیں حالات تو دن ب دن شر کی طرف جا رہے ہیں جو بن گئے قرآن مال شریف ان میں کیا رکھنا ہے کیا رکھنا ہے نیچے والے مقدس کاغذات اٹھا نہیں سکتے اٹھاتے ہیں تو دو ہی سوچتے ہیں جلاتے ہیں تو خود جیل میں جاتے ہیں نہیں جلاتے تو غصہ کون کیا کرو اب وہ بڑے کتے کے بچے وہاں پر چار مسکینوں کو بیچاروں کو جیل میں رکھا ہوا ہے سال گزر گیا بڑوا آتا ہے کسی ڈال کر بڑوا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے خود بڑے بننے کے لیے سوچ ہوٹلوں والا حاضر ہوگا بڑے تو بن بیٹھے پوچھلی تو تاں کر لی جس نے پوچھلی پچھوں پھس گئی تو میرے بھائیوں یہ چند ضروری بات ہے عمرا حضرات ہیں جو عشر ہوگا عشر کے مسائل میں نے بیان کیے اور عشر کس طرح دینا ہے وہ بھی بتایا ہے لوگ یہ عشر لینے والے ہیں جن کو پتہ نہیں عشر کے مسئلے کیا ہیں وہ میں نے اگلے دن یہاں بزاد کی عید کے موقع پر فطرانے کے مسائل بیان کیے اور میں نے کہا دیکھو جو فطرانے لیتے ہیں خود ان پر فطرانہ واجب ہوتا ہے پتہ نہیں وہ سنا ہے آپ نے مسئلے سنے تو کیا حرام کھانا ہے میں نے تو کبھی فطرانہ نہیں کھایا جس وقت مجھ پر لگتا تھا اس وقت کھاتا تھا یوں ہی مالک نے اس حال سے نکالا اب فطرانہ دیتا ہوں سب کے لیے اعلان کیا سوا دو سو روپیہ اور میں نے فطرانہ دیا پانچ سو روپیہ زکات ادا کرتا ہوں تو وہ مرا حضرات اوشر ہم نے جو کیا آپ سن رہے ہیں آپ پھر نیا سمجھو اعلان ہے علاقے میں جو اوشر ہوگا رسید ہوگا اوشر دینے والے نے رسید رسید پہ اپنا نمبر دینا نمبر دے کر ہم سے جو ہم نے فون نمبر بتائے ان پر آپ کا ہے کہ جی ہم نے فراغ صاحب کو اتنا خوش دیا اب اس کا کیا مقصد ہوگا اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ عشر آپ سے چھین تو ہم نے کھا لینا ہے میں آپ کے عشر کے بغیر ہی بنتا رہا ہوں میں آپ کے اشروں پر نہیں بنتا رہا خبردار کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی کا حق نہ مارا ہماری نظر سے گزرے گا آپ کے ادارے کو دیکھیں گے اس کو ضرورت کتنا ہے جتنا ضرورت اس کو جو جو زیادہ ہوگا ضرورت وہ دوسرے کو دیتے تیسرے کو چوتھے کو گے پچاس لاکھ روپیہ ہمارا لگ گیا چار بندوں پر جو جیل میں پڑے ہوئے کتنا لگ گیا پچاس لاکھ پچاس لاکھ تو ہم ان لوگوں کو کیسے اجازت دیں یا ان لوگوں کو کس طرح آزاد چھوڑیں کہ جو صرف اپنے اوپر لگانے کے عادی ہے اور دوسرے کا خیال نہیں پہلا لکھا روپے لگ گئے بابے بلال سے لاہور کے بارہ سال کیس چلیا لیکن جنہیں بدھوا حضرت صاحب نے سمجھا گئے انہیں بدوا انہوں تو بھی نہیں سمجھا تو میں سمجھایا تو میرا تو بھی نہیں سمجھا حضرت صاحب گرفتار ہوئے تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا جا کے پٹی چھٹ لے پٹی گرا دے فوراً پٹی گرائی گئی میں سوچا بس جس لیے بزرگوں کا یہ حال ہے میں کی کرنا میں فوراً آن کے سلطانی صاحب لا کے پٹی چھٹ ملتان نے چگڑا جہے چار مجاہد اندر پائے نے انہوں نے پوڈو اگل دیں استاد گستاف ہو گیا تصویر ادب آ جاؤ انہیں ادب کیتا ہوں سال ہو گیا اس ادب کو کیتی نہیں کرتے پین کہ میرے خیال دے باہر نکل کے کسے علاقے جی خالی چٹا کاغذ بھی چلتا ہونا ہے نا تو اس ضلعے سے پڑھنا انہوں نے ہوں لڑائی جی باہر نکل کے پیشی واسطے جی لڑائی ہوتی ہے نا وہ پھر پھر لڑائی میں میں سنتا رہنا کی کر کہہ دینا ادب نہیں جی کرنا ہلے تھوڑا ہوتا مراد آ سمجھے امیدرا جنہیں سارا کچھ سمجھایا سکھایا سب کچھ یہ اج گستاخ بن گئے نا مراد ادب والا تو نکل کھلوتا ہے قرآن پاک دا محل بھی ایویں نہیں بنانا مدرسہ بھی ایویں نہیں بنانا اور جو کچھ مارا ہونا ہے وہ تسان رسید تے چڑھاؤنا ہے تسان اج تو بعد سمجھنا ہے اللہ لدہ رقیب عقیب تمہارا سخت نگران اوپر موجود ہے بے شک دوسرے کے لیے نہیں ہم دوسرے کے لینا ہی نہیں چاہتے دوسروں کے پیسے ہم لینا نہیں چاہتے اگر دوسرے سے یعنی سکولیوں سے اگر پیسہ لینا ہم جائے سمجھیں تو پھر آپ مجھے اجازت دیں میں حکومت سے لے اربوں کو دیکھ کر تو میں نے چھو کر نہیں ہم نے اور آپ اپنے دس روپے کے پیچھے مجھے ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو کیا یہ بے زمینی کام ہم سے تو نہیں ہوتا کسی نہیں چاہتا ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا میں نے خود لودرا میں یہ موضوع لگایا تھا مرتبان کے بھائی نے یہ بک بک کی تھی یہ چمچے سے روکتا تھا اور اب لے رہا ہے تو میں نے یہ وضاحت کی وغیرہ تمہیں شرم نہیں آتی خارجیوں کی طرح موٹے دماغ کے اور دین سمجھتے نہیں ہو خارجی بھی صحابہ پر فتوے لگانا شروع کر دیا اور تمہارا بھی وہی حال ہے غیرت ہم نے جو کہا تھا چند نہ لینا ان سے ان, ان کے متعلق تھا ان لوگوں کے متعلق تھا جو چندہ دے کر دین پر اپنا احسان اور اپنی حکومت جمائے ان سے لینا حرام ہے اور جو مسکین دین کو دے کر یہ کہتے ہیں کہ لینے والے کا بھلا ہو شکر ہے اس نے لے لیا یار اچھی جگہ پر لگ گیا کام آ جائے گا اور پھر خود سمجھے میں بھی دین کا پابند رہوں گا اور یہ بھی جس طرح ہے اسی طرح دین کا پابند ہے ایسے بندے سے لینا رسول کی سنت ہے موٹا دماغ کا تم تم جب لوگوں نے ہمارے ہم سے پوچھو تو صحیح ہمارا کلام ہے تو مراد بھی تو ہم جانتے میں پاگل ہوں ایک کام رسول کرتے رہے اس کو نجائز کہتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا مولا مولانا جو کام شریعت میں ثابت ہو اس کو الل اطلاع حرام کہنے والا تو کافر بن جائے گا اگر بالفل وہ الفاظ کوئی مطلق بول بھی رہا ہے تو ان الفاظ کی تقریب اس کے دل میں ہوگی ارادے میں ہوگی اسے